شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اما تیرے نور کے سلسلے ہے روا یہ غازی تیرے شہیدی جوا شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اما خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم سعادت کی گھاٹی کو دے کر چلے سعادت کی گھاٹی کو دے کر چلے تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اماں تیرے نور کے سلسلے ہیں رواں یہ غازی تیرے شہیدی جواں تعصب کے فتنے مٹا کر چلے کہ تک میل ایماں کی صورت کرے تعصب کے فتنے مٹا کر چلے کہ تک میل کی صورت کرے عطا کچھ کرے یا اگر روک لے عطا کچھ کرے یا اگر روک لے فقط رب کی خاطر جڑے اور کٹے شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اماں تیرے نور کے سلسلے ہیں رواں یہ غازی تیرے شہیدی جوان لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائے جہنم سے گردن کو ہم لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائے جہنم سے گردن کو ہم کرے جنگ تہذیب جال سے کرے جنگ تہذیب دجال سے ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اما تیرے نور کے سلسلے ہیں روا یہ غازی یہ تیرے شہیدی جوا وداعا وداعا فیا اخوتی غدا سوف نأتی غدا نلتقی وداعا وداعا فیا اخوتی غدا سوف نأتي فلسطین و شیشان و أفغاك کے بعد فلسطین و شیشان و کے بعد ملے جا کے کوسر کے چشمے پہ بھی شجاعت کے مرکز اخوت کی جا محبت کی پاکیزگی کی اما تیرے نور کے سلسلے ہیں رواں یہ غازی تیرے شہیدی جوان شجاعت کے مرکز اخوت کی جان محبت کی کی اما تیرے نور کے سلسلے ہیں روا یہ غازی تیرے شہیدی جوان